Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم اعظم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشوونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کے لیے کئی ذرائع کار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاں اور بائبل کالجز کا قیام خط و کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسمبلیز آف پاکستان کے بانیوں سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے دوست اس کے دو تین اور بھی ہم ٹائٹل دے سکتے ہیں لیکن جو مین ٹائٹل ہے دی ڈکلیریشن آف ڈیوڈ یا ڈکلیریشن آف ڈیوڈ اور اس میں جو سب ٹائٹل جن ہم اسٹڈی کریں گے number one the wilderness experience of David لاؤ بادشاہ کی زندگی میں جو ایک بیابانی ایکسپیرینس آیا وہ کیا تھا اور اسی مضمون کے تعلق سے ایک اور ٹائٹل جو ہم اس منی سیریز کو دے سکتے ہیں that is a man country اس پرٹیکولر سیریز میں ہم دیکھیں گے کہ داؤد نبی یا داؤد بادشاہ ایک ایسا شخص ہے وہ اس ولاوت کنٹری اور اسے ساؤ کی پریتن سے بھاگنا پڑا اور جن جن جگہوں پر وہ گئے ہم ان کو باری باری اسٹڈی میں دیکھیں گے کہ where event where event and what happen there اور یہ تقریباً داؤ بادشاہ کی زندگی کا آٹھ سے دس سال کا جو عرصہ ہے اسے کور کرتا ہے سو دا ڈکنیکشن آف ڈیوڈ جو ایک منی سیریز ہے آج ہم اس میں دیکھیں گے کہ what happens from the south اور جیسے میں خدا کا بندہ ہے یہ وعدہ کیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو لیکن حالات اسے اس پوائنٹ پہ لے آئے کہ اس نے بادشاہ کیا بننا ہے اس کے بعد سب کو رہنے کی جگہ نہیں وہ نو ہوم نو کنٹری کوئی ملک نہیں ہے اور کوئی شہر نہیں ان کے پاس رہنے کے لیے اور this is the moment and this is the point جب دشمن تقریباً ہر چیز ان سے چھین لے سو آئیں پڑھیں اور اس کی پہلی تصریح اسلامی مقدس میں یوں مرحوم ہے اور گاؤس نوح میں اکی ملد کانی کے پاس آیا اور اکی ملد گاؤس سے ملنے کو کام کا ہوا آیا اور اس نے کہا تو کیوں اکیلا ہے اور تیرے ساتھ کوئی آدمی نہیں گاؤس نے اکی ملد کانی سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے ایک کام کا حکم کر کے کہا ہے کہ جس کام پر میں تجھے بھیجتا ہوں اور جو خود میں نے تجھے دیا ہے وہ کسی شخص پر ظاہر نہ ہو سو میں نے ان جوانوں کو فلاں فلاں جگہ بٹھا دیا ہے بس اب تیرے نام کیا ہے میں موتیوں کی پانچ گردے ہو جو کچھ موجود ہو گے کاہن داؤد کچھ خداون کے آگے سے اٹھائی گئی تھی تاکہ اس کے عبد اس دن جب وہ اٹھائی جائے گرم روٹی لگی جائے اور وہاں اس دن ساؤں کے ہاتھوں میں سے ایک شخص خداون کے آگے رکا ہوا تھا اس کا نام ادونی سوئے تھا یہ ساؤں کے چرواہوں کا سردار تھا پھر داؤد نے اپنی مدد سے پوچھا کیا یہاں تیرے پاس کوئی نیزہ یا تلوار نہیں کیونکہ میں اپنی تلوار اپنے ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لایا کیونکہ بادشاہ کے کام کو جلدی تھی اس سامنے نے کہا کہ فلسطین چکلے تھی تلوار جسے تو نے علا کی وادی میں ترک کیا کپڑے میں گرتی ہوئی اور پھول کے پیچھے رکھی ہے اگر اسے لینا چاہتا ہے تو لے اس کے سوا یہاں کوئی اور نہیں ہے داؤد نے کہا ویسی کو کوئی ہے ہی نہیں وہ ہی مجھے دے اور داؤد اٹھا اور سال کے خوف سے اسے بھاگا اور رات کے بادشاہ علی سے پاس چلا گیا آمین آمین خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کی پائش آمین آئیں دعا کریں خدا اللہ سمانی بات تو مقدس کے وسیلہ سے اپنے کلام کو ہماری زمینوں کے لیے نازل فرما اور جب ہم داؤد بادشاہ کے دادوں سے سیکھتے ہیں تو ہم اپنے بارے میں بھی سیکھتے چلے جائیں گے اور آج کی باتیں خدا ہماری ضرورت کے موافق ہوں تیرا کلام اور تیری قدرت نازل ہو اور ہم سب مسیح کی پہچان میں اور روحانی سفر میں بڑھتے چلے جائیں خدا یسو مسیح کے نام میں آمین اس اسٹڈی میں جو مین بات ہم دیکھتے ہیں it's a downward journey of thinking داؤد بادشاہ کا ایک سفر ہے لیکن وہ کس جانب ہے it's a downward journey sometimes ہماری زندگیوں میں ایسے دور آتے ہیں when we are going through upward journey and sometimes we are going through downward journey جب ہم اپنی زندگی میں نیچے کی طرف جاتے ہیں ایسے حالات بھی آتے ہیں اور ایسے حالات بھی آتے ہیں جب ہم اپنی زندگی میں اوپر کی طرف جاتے ہیں سو جب داؤد بادشاہ ساؤ کے محل سے کرتے ہیں بھاگتے ہیں تو سب سے پہلی جگہ جو وہ جانتے ہیں کون سی جگہ کا ہے جہاں پر خیمہ موجود تھا موجود تھے کا موجود تھا اور قربانیاں چڑھائی جاتی تھی سو ہسٹوریکلی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے سب سے پہلے کام جاتے ہیں کے اس سے پہلے وہ ایک اور جگہ جگہ پہ اسٹے اسٹے کرتے ہیں ہیں بٹ اور جسٹ اے ٹیمپرری مین جہاں وہ پہنچتے دیٹ از یہاں پر ساری جو ایکٹیویٹی ہے وہ and it was very near to king's palace approximately تقریباً اور ایک دوسرے کیونکہ اس سے پہلے بھی اکثر داؤ بادشاہ جو ہے وہ ساؤ کے کاموں سے یا اس کی کوئی ریکویسٹ دے کر ریگولرلی وہاں پہ جاتے تھے تھے ریکویسٹ دے دے کر ہم ہم یہ یہ کام کریں کریں کریں کریں یا یا نہ نہ جنگ سو سو دونوں آپس میں میں بہت فمیلیئر اور David knew each other well پہلی آیت لکھا ہے کہ جب داؤد وہاں پہ پہنچتے ہیں تو حقیبت کا ریئیکشن کیا ہے اور داؤد سے ملنے کو کام کہا تو اکیلا تو کیوں اکیلا ہے میرے ساتھ کوئی آدمی نہیں کیسے باہر آیا آمدن اور بائی سو پیئر کو کیونکہ دو چیزیں اچانک ہو رہی David is there and is low اور اس سے پہلے جب وہ ڈیوٹی پہ جاتے تھے تو اس کے ساتھ ایک جو اس کے گارڈ ساتھ بندے جو تھے اس کے ساتھ جاتے تھے as a security guards so the police کے گارڈس نے why you row what's the matter اور دوسری جو اس کے لیے پریشانی کی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ سفر تھا اور جیو جوش جو تھے آپ جانتے ہیں کہ سفر کے دن ان کے لیے سفر جو ہے وہ روا نہیں تھا سو داؤ دا پریس کس confuse is is alone he on the Sabbath بندے میرے ساتھ موجود ہیں لیکن میں نے ان کو گلاب اللہ جگہ پہ یا he satisfied the the questions of priest. روٹی دے یا مجھے روٹیاں دے اور جو کچھ میرے پاس ہے پہلی دن کو کیا بریڈ لیکن یہ جو قائموں کا علاقہ ہے یعنی یہاں پہ بہت غربت تھی اور لوگ وہاں بامشکل زندگی بسر جا رہے تھے تو قائموں کے پاس کوئی زیادہ نہیں کر دے اور سیکنڈ چیز جو وہ مانتے اپنی ملک سے people something to eat bread and people اور اگر ہم پیپل نہیں دیکھیں تو کسی اس دور کے پاس یہ دونوں چیزیں جو ہونا ہے یہ ممکن نہیں تھا نمبر ون اس لیے کہ وہ بہت ہی غریب تھے اور یہ جو نور کا شہر ہے it was a very poverty stricken city اور سیکنڈلی کائنوں کے پاس ڈیولپ کا کوئی کام نہیں but David knew one thing he was intelligent he knew one thing اگر میں سبت کو جاؤں گا کائن کے پاس تو آئی ول ڈیفینیٹلی گیٹ روٹی جو ہے وہ مجھے ملے سیکنڈلی وہ جانتا تھا کہ جاتی جولیت کی جو تلوار ہے وہ کس کے پاس ہے بھائی اور اس نے افود کے پیچھے اس کو دبیٹ کر رکھا ہوا ہے This is what the priest said. اور داؤ نے اس کے بارے میں کہا ویسی تو کوئی ہے نہیں It was a special soul. بڑی خاص قسم کی تلوار تھی اور پورے بنی اسرائیل میں بھی وہ تلوار ویسی تلوار جو ہے وہ نہیں تھی اور اس تلوار کی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ وہ عام تلواروں سے زیادہ ہیوی تھی بیکاز جاتی جو ہے وہ آلموسٹ نو فٹ اس کا تھا اور اس کی تلوار بھی ہیوی تھی اور ایچ تھی یعنی وہ دونوں طرف سے لگی ہوئی تھی اور وہ دونوں طرف سے اس سے غور کر سکتا اور یہ تلوار جو ہے ایک اور والسو اور سائن آف وکٹری یہ داؤد نے جا کے جولیت پر پتا پڑا سو ویری انٹینشنلی ڈیوڈ اس سے دو چیزیں مانگتے ہیں bread and pepper bread and pepper اور ڈیوڈ اس بات سے واقف سبت کے دن جو میز پہ روٹیاں رکھی جاتی تھی وہ اتاری جاتی ہیں اور فریش بریڈ جو ہے وہاں پہ رکھی جاتی ہے اور وہ پورا یہ خدا کی حضوری کی روٹیاں سو کا یہ کانسیپٹ تھا یا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ before I begin my wilderness journey let me go to the press on the اور میں اسے کیا دوں میں وہ روٹیاں دوں جن میں خدا کی حضوری موجود ہے تاکہ جب میں ان کو کھاؤں گا تو میری زندگی پر بھی خدا کی حضوری ہے I want to begin my journey with the presence of God اور ڈیوڈ کے لیے یہ بات امپورٹنٹ بھی تھی ان کی اپنی سوچ کے مطابق کہ اس سفر کا آغاز جو ہے میں خدا کہ وہ روٹیاں کارگر کرو جن کو جانا جاتا ہے the bread of his presence اور آج فصل کے دور میں نہ صرف ہمارے پاس وہ روٹی یا روٹیاں موجود ہیں جن پر خدا کی حضوری موجود ہے بلکہ خدا خود ہمارے ساتھ موجود ہے اپنی ساری حضوری کے ساتھ تاکہ جو سفر ہمارے زندگیوں میں درپیش ہے ہم اسے بڑی فتح کے ساتھ سر انجام دے سکتے سیکنڈلی کی تھی میں نے the weapon the weaponry of ولایت کہ وہ تلوار مجھے دے پہلے اس نے اسے کیا کہا کیا اگر کوئی نیزہ یا تلوار ہے تو وہ مجھے دے میں نہیں یعنی ہوں کہ یہاں پر جاتے یونین کی تلوار جو ہے موجود ہے اس دور میں بنی اسرائیل میں صرف دو تلواریں تھیں ایک ساؤتھ کے پاس تھی ایک جلدن کے پاس تھی اور چاہتے ایک اور تلواریں بھی ان کو ملی جب وہ فلسطینوں کو مارتے ان سے تلواریں چھین لیتے لیکن اس دور میں اس علاقے میں تلواریں جو ہیں لوہے کی جو تلوار ہے وہ صرف فلسطینوں کے پاس ہے اور اس تلوار سے آپ سینے پھر انہوں نے اس لیے ڈیوڈ نے بھی کھائن سے کہا کہ میں اپنی تلوار دودھ آیا ہوں یا میں وہیں چھوڑ رہا so I need some weaponry to go for the games secret mission تو ان ٹوٹل یہ کتنی روٹی ہوتی تھی اور ہولی ٹیبل جتنی باپ مقام میں اور کتنی رکھی جاتی تھی ایک آج کی اٹاری جائے گی اور نیا جو بریڈ ہے وہ رکھا جائے گا تاکہ پورے ہفتے کے لیے خدا کی رسولی میں and he asked for that man کہیں نے کہا کہ عام روٹی تو ہمارے پاس نہیں ہے پر مقدس روٹیاں موجود وہ میں تمہیں دے دیتا but please for very careful کہ کہیں داؤ کی ہیلپ کرنے میں مجھ سے کوئی شرعی خطا نہ ہو جائے انہوں نے کہا کہ اس کی روٹیاں اٹھانے کے لیے لازم یہ ہے کہ تم جو ہو وہ سینٹیفائی یا پیوریفائی پاک ہو اور ڈیوڈ نے کہا وی آر ہوتی and match with me are ہوتی سو کائن نے وہ مقدس روٹیاں ان کو دے لیکن ڈیوڈ نے اسے کتنی مانگی تھی in you David well payment اس نے کتنی مانگی فائیو فائیو فرینڈس پانچ روٹیاں جو ہے مجھے اور جو پانچ کا عدد ہے یہ ایمان کے عدد کو سمبلائز کرتا ہے so it's very interesting over here Bible مقدس میں داؤ کا جو بھی ایمان کا تجربہ ہے اس میں دس چیپٹرز لکھے گئے کتنے چیپٹرز ہیں ٹین چیپٹرز لیکن ان کی جو فتوحات ہیں اس پر اس سے کم چیپٹرز لکھے گئے اور اکثر بائبل اسٹڈیز میں اور چرچز میں ایبل کے جو ولڈرنس کا ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں کم بتایا جاتا ہے اور جو اس کی فتوحات ہیں اس کے بارے میں زیادہ بتایا جاتا ہے سو ایک مین وداؤٹ اے کنٹری اور بائبل کیوں دس چیپٹرز ووٹ کرتی ہے کہ ڈیوڈ کے اس بیابانی ایکسپیرینس کو بیان کریں تجربے کو بیان کریں تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں number one when you are going to wilderness جب آپ ایک بیابانی سفر میں سے گزر رہے ہیں تو خدا اس وقت آپ نے زیادہ دلچسپی لے then God is much interested in you تاکہ وہ اس بات کو یہ دیکھ سکیں اور جان سکیں کہ کیا آپ کو سیکھ رہے ہیں جو آپ کو سیکھ رہے ہیں خدا آپ کی وکٹیز میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے بیکاز ہی نوز وکٹیز ول ہیپن وکٹیز ول کم لیکن جو پیا پانی آپ کے سفر ہیں ان میں آپ تشکیل پر ہیں اور later on what we learn in wilderness ultimately produces our weakness ہماری فتوحات کس بنیاد پہ ہوتی ہے ہم نے اپنی بیابانی زندگی میں کیا سیکھا what lessons we have learned in wilderness that will determine your weakness so خدا جب ہمیں زندگیوں میں سے گزارتا ہے تو ہی اس پر میری پہلی بات کیا ہے زندگی میں وہ ہمیں فتوحات کے لیے تیار کر رہا ہے تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں ہمیں اور کیا سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں کتنا سیکھنے کی ضرورت ہے اور خدا نے کہا یہ پروسیس ہماری زندگی میں ختم ہے نمبر دو یہ بانی سفر جو ہے اس میں خدا ہمیں فیوچر وٹنس کے لیے تیار کرتا ہے آنے والی وقوعات کے لیے تیار کرتا ہے اور نمبر تھری گاڈ پہلی سائنس اور ولڈنس ایکسپیرینس آپ کی زندگی میں جو بھی روحانی سفر میں آپ کے بیماری سفر ہیں آپ مشکلات میں سے گزرے ہیں آپ پریشانی میں سے گزرے ہیں you have some struggles and you have some pains and you have some hard times and you have some mountains in your life God have carefully design یہ رینڈم نہیں ہے یہ اچانک آپ کی زندگی میں نہیں آتے ہیں by by by by by your your your your life is is is God God God victories are future and experience اور اسی طرح سے داؤد نبی کا بھی اور ہماری زندگیاں کا بھی جو سفر ہے خدا اس کو ہمیں اس لیول پر دے جائے اور اس لیول کے لیے تیار کرے اور اس عطا کے لیے تیار کرے جو وہ ہمیں دینا remember this this is something very important for this children your wilderness is design by God you get it اپنے ساتھ والے سے کہیں آپ کا بھی ہماری سفر خدا کا design design by God who is the the most best intelligent designer in world آپ آپ کا یہ یہ باقی سفر خدا خدا نے ڈیزائن ڈیزائن کیا ہے ہے اس کو if you you you you get this thing have have have got a a lot lot اگر ایک بات بات آج کی سمجھ میں learned کئی دفعہ ہم کوئی فیس بک پہ لوگ کہتے ہیں حوالا نہیں پڑتے یہ کہہ رہا تھے دس game is designed by God واقعی حوالہ دے حوالہ بھی بہتر ہے اور خدا کا دو اس کو ازمانے کے لیے بھی میں اس میں بھی کامن سینس ہے کوئی بھی پتہ بائبل پڑھتا ہے ہی نوز وہ آرام سے میری کوٹیشنز کو ورسز کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے کون بھی بعد میں لے گیا خدا کا دو یسو مسیح کو ازمانے کے لیے دیا بھارت نے سو کس نے ڈیزائن کیا وہ release experience father the master designer of the universe so take courage be hopeful keep believing because every wilderness experience in your life it is designed and allowed by the software of اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا فضل آپ کو اس میں سے نکال نہیں پڑتا ہے Hallelujah. وہ تم کو تمہاری برداشت سے بڑھ کر ازمائش میں نہیں پڑھنے so this was a lesson which David was learn my wilderness is design دوسری بات تو آپ نے کیا سیکھ رہے ہیں خدا ہمیں بھی یہ بات میں کیا سکھاتا ہے ایک بہت بڑا سبق خدا ہمیں سکھاتا ہے اور وہ کیا ہے ہی پرووائڈس میں مہیا If you are a Christian and if you are living for Christ, اور جب آپ کی زندگی میں بیابانی کیچز آتے ہیں خدا ایک بڑا زبردست سبق آپ کو سکھا رہا ہے میں مہیا ہوں ہر چیز کی کی یہ ایسا پوائنٹ ان نہیں نہیں نہیں نو نو مین ود ود ہم ہم ویپن اونلی آف کھانے کے کے کے لیے لیے کچھ رہنے جگہ شیلٹر اس اس پاس جو کو بنا دے گا ساؤ اس کا ستیہ ناش کر and this is what happen Saul نے پروان نہ کرتے ہوئے نبیوں کے سارے شہر کو قتل کرنا داؤد نبی کا بھی وہی بیمانی تجربہ ہے جو بنی اسرائیل کا چالیس سال کا بیمانی تجربہ ہے وہاں پہ خدا کو کھانے کے لیے کیا دے رہا تھا من پرساد اور یہاں پہ اس جرنی کا آغاز کرنے کے لیے خدا کو کیا دے رہا ہے the bread of presence bread so again the messages God provides for you. You need bread, God will provide. تو آپ کو پتا چاہیے خدا کو بھی آپ کو شفا چاہیے خدا کو بھی آپ کو برتنے چاہیے خدا کو بھی آپ کو پتا چاہیے کامیابی چاہیے آزادی چاہیے خدا کو بھی but what's the secret the secret stay in the presence of خدا کی حضوری میں رہے خدا کی حضوری میں رہے خدا کی حضوری میں رہے خدا مہیا کریں جسمانی کاموں کے پیچھے نہ جائیں جسمانی سوچوں کو فالو نہ کریں دنیاوی سوچوں کو فالو نہ کریں دنیاوی طریقے کو فالو نہ کریں جسمانی طریقے کو فالو نہ کریں in the presence of God and He will provide. اقبال کو ہم یہ چاہتے ہیں یہ ہوگا یہ سب کچھ مہیا کرتا ہے پھر وہ کچھ بھی مہیا کرتا ہے جب علی اسرائیل بیابان میں تھے صبح کے وقت دل کو spinner of cloud kind of glory اور رات کے وقت آگ کا ستون ان کے ساتھ the presence of God. حضوری موجود تھی ان کو چالیس سالوں تک من ملتا اور یہ صرف من کی بات نہیں ہے محنت کی بات نہیں ہے کوئی ان کے کپڑے پرانے ہوئے نہ ان کی جوتیاں پرانی ہوئی جب جیسے جیسے بچے پڑھ رہے تھے ان کے کپڑے بھی پڑھ رہے تھے پہلے کو چھ نمبر پہ سات نمبر ہو گیا تو پاؤں تو دودھی بھی سات نمبر ہو گیا میرے کل پڑھ دیا why because of the presence of God presence of اگر آپ اپنی زندگی میں یہ فن سیکھ لیں یہ آرٹ سیکھ لیں کہ اس کی نزولی میں کیسے رہنا ہے آپ نے سب کو سیکھ لیں چاہے آپ یہ میں ہیں چاہے آپ انگلش میں ہیں ہے اور جہاں بھی ہے so be to learn to to under اور اس بات کرتے ہیں کو مجھ سے جدا God designs your future. God designs your present. And God designs your eternity. بہت دفعہ لوگ فیوچر کی بات کرتے فیوچر میں خدا کو یہ دے گا فیوچر میں خدا کو یہ دے گا آپ یہ کریں فیوچر میں خدا کو یہ دے گا so I am more interested in your present then in your future اب بھی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے میں اس میں زیادہ زیادہ ہوں خدا اس میں میں ہے فیوچر جو ملے گا وہ ملے گا لیکن ابھی آج اس اس اس اس وقت ہفتے مہینے سال میں جو آپ کو چاہیے آئی ایم مور کیسے بات منہ سے جب اس کا ہاتھ عدم آپس سو ڈیوڈ اس اس پورے ویلڈرنیس ایکسپیرینس کو صرف میں چار لفظوں میں بیان کروں اور وہ چار لفظ کیا ہے یعنی جملہ کیا ہے David was persecuted by enemies by protected by God دشمن اس کے پیچھے تھے خدا اس کے ساتھ ہی was hunted by the enemy but protected by the God Hallelujah. You get it? So this is what happens when we go through wilderness experience. We are followed and persecuted by the enemy کیا ایکسپیرینس ان کی زندگی میں بے شمار ایکسپیرینس ہوں گے لیکن چند ایک باتیں جو ہم نے بائبل میں دیکھی میں آپ کو رپیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان ساری باتوں کے تناظر میں دیکھ سکیں کہ آپ ایک نیا تجربہ لرننگ ایکسپیرینس دے بیٹھ لیں سو اس کے ارلیئر ایکسپیرینس کیا ہے نمبر ون وہ ان کی زندگی میں چرواہے کا تجربہ ہے ہے بھی اور اور کی کتاب میں لکھتا داؤ تمام دوسرے دیش سے بنی اسرائیل کی پانی یہ ایکسپیرینس نمبر دو اس کی لائف میں ریجیکشن ایکسپیرینس ہے ریجیکٹڈ بائی دا فیملی یا تیرا کوئی اور بھی بیٹا ہے سیمول نے نمبر تھری یہ experience of anointing by Samuel Samuel نبی سے مسا یہ جانے کا ایکسپیرینس یونیک ایکسپیرینس بنی اسرائیل میں صرف دو لوگوں کو اس دور میں یہ تجربہ ہے کو یہ ایک تجربہ نمبر فور داؤد کی زندگی میں جنگلی جانوروں کو مارنے ریچھ کو مارنے شیر پر حملہ کرنے کا تجربہ نمبر فائیو گاؤں کی زندگی میں ڈلیورنس تھرو ورشپ کا تجربہ ہونا کہ پرستش کرنے سے ڈلیورنس کیسے ہوگا داؤ کی زندگی میں جہاں کی جولیت کا ایکسپیرینس موجود ہے داؤ کی زندگی میں یونیٹن کا ایکسپیرینس موجود ہے اور پھر داؤد کی زندگی میں یہ تجربہ ہے کہ جب ایک بادشاہ ایک دشمن ایک مائٹی فورس اس کے پیچھے ہے دین واٹ ٹو ڈو اور یہ نوا ایکسپیرینس ہم ڈیوڈ کی زندگی میں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں as a mini series the experience of buildings بیابان کا جو تجربہ ہے وہ داؤد کی زندگی میں اور جیسے میں نے پہلے کہا God designs our wilderness experience deliberately to form us into men and women of God. باقیہ میں مندر خدا اور خدا کی مندی بنایا سی ایل لویس جو ایک رائٹر ہے کرسچن رائٹر ہے انہوں نے کہا God whispers to us in our prayers but he shouts to us in our pains in our prayers God whispers to us کہ ابھی جب ہم بڑے خوشحال ہیں خوش ہیں یہ بھی مل رہا ہے وہ بھی مل رہا ہے ہم خدا کی آواز کو بہت مشکل سن رہے ہیں ہم اپنی ہی موج میں رہتے ہیں ہم خدا کی بات کو سن but when we are in pain God shouts لیکن جب ہم دکھ میں جاتے ہیں مصیبت میں جاتے ہیں پریشانی میں جاتے ہیں پھر ہم خدا کی ابارتی ہوئی آواز کو سن سکتے پھر ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ متوجہ ہوتے ہیں اور جیسے داؤد بھی کرواتے ہیں یہ اور میں پکارتا میرے بات کو sometimes God designs our pains to get our attention. تو قابل ہماری We get so busy in our lives. اس کام میں مصروف ہے اس کام میں مصروف ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے اس کو ملنا ہے اس کو ملنا ہے یہ کام ہے وہ کام ہے اور سم ٹائمس جو کوالٹی ٹائم خدا ہم سے چاہتا ہے بیٹے ہم ہم ہم ہم ہم باتیں باتیں باتیں کریں کریں کریں آپ میری بیٹی ان کے کے مسیح میں جائیں ایک دوسرے ساتھ خدا کو خدا خدا mega mega phone phone use کرتا ہے ہے اور کا کیا جب ہماری زندگی میں آتا ہے وہ خدا ہمیں پکارا in our pains, in our struggles خدا ہمیں میگا فون پہ پکار رہا ہے اور کیا کہہ رہے ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں میرے بیٹے اور میری بیٹی اللہ کی that I bold you in the image of Christ کہ میں مجھے اجازت دے یا میرے بیٹے اور آئے میرے بیٹی کہ میں تجھے مسیح کا ہم شکل ہوں are you ready for it wilderness experience سے ہم دیکھیں گے sometimes people is angry with God sometimes he is obeying God sometimes he asking questions sometimes he is fear sometimes he is doubt at moments he is on his heights and at moments he is in his depths یہ سارے ایکسپیرینس ہیں بیچ بھی ہیں بیلنس بھی ہیں جب جب موت کے سائے کی باتی سے میرا میں کسی بلا سے خدا تو میرے پاؤں ہیریوں کی مانت بنا دیتا ہے مجھے میری ان چیزوں میں اور ان, ان, ان سارے تجربات میں خدا کی پریزنس نے اس کو کام کیا یہاں پہ ہم ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھتے ہیں اگر آپ غور کریں تو ان چیپٹرز میں بھی اکیسواں بات بائیسواں بات تیئیسواں بات اور جتنے بھی ولڈرنیس کے چیپٹرز ہیں ڈیوڈ کی لائف میں ہم ایک بڑا انٹرسٹنگ ریزیمبلنس دیکھتے ہیں that many times David is behaving like in Saul. بہت سے ایریاز میں بہت سی باتوں میں اگر آپ مائنیوٹلی اس کو اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہی از بہیونگ لائک ان سو سو اکیس نمبر اور پہلی دو ورسز پڑھیں گے اور داؤد دور سے اکی ملک خان کے پاس آیا اور اکی ملک داؤد سے ملنے کو کامتا ہوا آیا اور اس سے کہا تو کیوں اکیلا ہے جائز تھا کہ وہ روٹیاں مانگتا اور وہ روٹیاں کھاتا کیا یہ جائز تھا اس نے yes or no اس say me yes or no we will be کیا ڈیوڈ کے لیے جائز تھا کہ وہ جاتی ٹوچر کی تلوار مانگتا سو پہلے سوال کا جواب کیا ہے کیا ڈیوڈ کے لیے جائز تھا کہ وہ روٹیاں مانگتا یس نو یس والے نو والے نو والوں کو بتا اس کا مطلب ہے نو والوں کو بتا نمبر دو کیا ڈیوڈ کے لیے یہ جائز بات ہے وہ جاوید مجید کی تلوار مانگنا ہے یس کہ no because once it's given to God وہ خدا کو دے دی گئی تھی تقدیس کے طور پہ so once it was given to God was in the جن میں وہ David was for in the game so ایک اور جو ٹین کمینڈمنٹس ہیں وہ ان کے ایسنس نچوڑ دس حکم شریعت نہیں ہے اور دیکھ لگا کی بات بلکہ کتنی شریعت کی کتنے لاؤز ہیں یا بلاؤز ہیں چھے سو تیر یا آپ نے جانا So the higher clauses of the law cancels اور یہی بات خدا نے مدی کی تیر میں کہی کہ سبت کا جب الزام لگایا گیا خدا پر یا شکیتوں پر انہوں نے کہا کہ symbol is made to serve the man not a man to serve the symbol so شریعت کے جو ہائر لاز ہیں وہ لوور لاز کو کیسے کر دیں فار ایگزامپل اس کی مثال یہ ہے یہ سبت کا ایک لا ہے کہ اس دن کسی نے کوئی کام نہیں کرنا ایسے ہی لیکن کاہن جو تھے وہ سبت کے دن ہی سب سے زیادہ کام کرتے روٹیاں بنانا روٹیاں رکھنا تیل جلانا ٹوپیوں کی شمے کاٹنا اور واٹ ایور ڈیوٹی بال سیپر لیبر جب سب کی یہ پابندی ہے کے کام نہیں کرتا ہے تو ان کو کیوں اس کا حاصل ہے بنا بالکل سیکنڈ ایگزامپل یہودی شریعت کے مطابق every male child needs to be circumcised circumcised on the year consider کرتا ہو آٹھ مہینے ایک وقت مست نو میں دن نہیں دس میں دن نہیں بلکہ آٹھ اور اگر وہ دن سبت کے دن آ جاتا یہ وہ سرکمسٹائز آن دا سینڈ سبت کو توڑ دیتے تھے لیکن خطرے کا جو نیکوں میں ہو کر گیا اور اس کے شریکوں کو بھوک لگی اور وہ پالیاں توڑ توڑ کر کھانے لگے پریشو نے دیکھا اور اس سے کہا کہ دیکھ تیری شریک وہ کام کرتے ہیں جو سفر کے دن کرنا روا نہیں اس نے اس سے کہا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب گاؤں اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا اس کی تعلق کو مگر صرف خانہ نے اس واقعے کو بیان کیا لیکن اسے نہ کنڈیم کیا اور نہ ڈیوڈ کو ڈس اگر وہ روٹیاں کھائی ہیں انہوں نے انہوں نے کیوں کیا تو he was telling them that the lower clauses of law are superseded by the higher clauses of law. اور میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ان ساری باتوں میں سے ہم کیا سبق جو ہے سو پہلی بات جو ہم نے سیکھی ہوئی ہے God designs our business God designs our business and God designs our lives. اور ہمیں ہمیشہ اپنے کی دعا کرنی ہے خدا میں اپنی زندگی اپنا گھر اپنے حالات اپنی فیملی تیرے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں ان کی زندگیوں میں ہم سب کی زندگیوں میں تیرا ڈیزائن پورا ہو ہماری مرضیاں پوری نہ ہوں بلکہ تیری مرضی ہماری زندگی میں انسان کے دل میں بہت سے ارادے ہیں لیکن خدا کا ارادہ خدا ارادے میری میری زندگی زندگی میں میں میں میں میں قائم قائم خدا خدا خدا خدا باتیں بہت کچھ جو کرنا چاہتا ہوں ہوں اگر وہ تیرے تیرے پلان پلان کے مطابق نہیں ہے جس کر دیتا I just want to stay in your plan صرف رہنا چاہتا ہوں ایسی بھی ہیں ہیں جو انسان کو سیدھی پر پر ہوتی ہے لیکن جن کی انتہا موت اگر آپ یہ قیمت دینے کے لیے تیار خدا آپ کو بہت سی مطلوبات دینے کے لیے موضوعات دوسری بات خدا کی وصولی میں رہے So when we live and move in the presence of God, we have providence, we have healings, we have guidance, we have miracles, we have anointings, we have victories, and we overcome our enemies in the name of Lord Jesus. Hallelujah. تیسری بات اپنی روحانی زندگی میں میں خوش ہو ہو جب بات آؤ یہ وائے ڈیوڈ اس اس سارے کی سفر کے میں why why is is making some wrong decisions difficulties problems ہیں because alone no no companion friend with family member just just اس اس کے بھائی کہاں پہ پہ پوائنٹ ہم نہیں جانتے اللہ اللہ اللہ اللہ کین میک گو اور آج یہ بھی رہی ہمارے اپنے سارے فیصلے خود ہی کرنا چاہتے ہیں but, but actually they are making foolish decisions. A leader over here is getting off the track. نوح میں جب ہو گیا ہے اور نوح کے بعد کہاں میں جاتا ہے کیف جاب کے شہر میں جاتا ہے He's making all weak decisions. He's off the track. He's off the road. Why? He's alone. بات کی ہم سیکھتے ہیں over the body of Christ. The man of word, the man of theology, the man of the anointing, priest who carries the anointing of God. When you are in trouble, when you are running, when you are in problems, where do you go? Go to some anointed person, go to your anointed leaders, to be prayed, and you have to take wise decisions. لیکن اس نے سے کوئی مشورہ نہیں لیا کیونکہ ہی ہی ہی ہی ہی ہی آئی نیور جب آپ اکیلے ہوتے ہیں ایسے ہی اس اس نے ہوا کو بہکایا اور لڑکیوں میں کے بہکاوے بھی تھا دنیاوی لوگوں کے ساتھ ہیں جب آپ جسمانی لوگوں کے ساتھ ہیں وہ آپ کو آسانی سے بہکا لیٹ بیو صرف رستہ ہے جس کے آخر میں بارے میں کام کرنے پڑے don't be deceived. اسرائیل کا معافی نامتا ہے سو تیسری بات جب دیکھتے ہیں what happens he is alone and then lonely moments he made some weak scenes شدی آئے پھر اور ستیہس کیا مانتے ہیں ہیں تلوار یا یا میرے پاس ایک اٹومی ہے اور جب ساؤ نے کا ستیہ کیا تو یہ اس بندے نے ساؤ کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کیا اور اور وہ وہ ایک جیو بن گیا یہودیوں میں شامل ہو آئی ایم ڈوئنگ ہیئر جو کچھ میں یہاں پہ کر رہا ہوں جو کچھ میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں ایک دو دنوں کے اندر اندر ساری خبر کسے مل جائے گی عزت فلٹر تو ایک جو ہے وہ ایک فلٹر ہے اور اس کا سارا رویہ اس کی اپروچ کیا ہے he is always with a winning side ہی نہیں اگر ساؤتھ نے جب جیتی جی ہے تو وہ ساؤتھ کے ساتھ ہوتا ہے اگر ڈیوڈ بادشاہ بنے گا تو وہ ڈیوڈ کے ساتھ ہوتا ہے اگر کوئی تیسرا بندہ بادشاہ بنے گا وہ تیسرے کے ساتھ ہوتا ہے اور آج جیمس میں بھی ایسے ہی ذہن کے لوگ موجود ہیں سم پیپل اور بوس جوائن دا ونرز وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتے میری very church people they note جو بڑا چرچ مان دے گا سوائے ہوئے عمومی ایک ایک کا ذکر یہاں پہ کیوں کیا گیا خدا پیغام اپنے بندے کو دے رہا ہے اور وہ پیغام کیا ہے somebody is is watching watching the enemy whatever you are doing it it cannot be or will not remain جو کچھ تو کر رہا ہے حقیم اللہ کے ساتھ جو تو مانگ رہا ہے be very careful what you are saying and what you are doing کیونکہ آج ہی بادشاہ کو سکھا ہوگا اگر تو یہ کہہ رہا ہے I am on a secret mission اور میں بہت جلدی میں اور لڑکے وہاں چھپے ہوئے اور میں اپنے ہتھیار بھول گیا ہوں اور مجھے کھانے کے لیے کچھ دے یہ ساری باتیں آج of your life you can not hide this is اج دو پہ ہوگا یہ پیغام دے رہا ہے خدا کے بندے کو sooner or later the game is going to اور پھر تو یہ پرنسپل ہماری زندگیوں میں اپلائی ہوتا ہے whatever you are doing it will never remain concealed یہ چھپا ہوا نہیں sooner or later good or bad what we are doing will be revealed اور اگلے چیپٹر میں ڈیوڈ اس بات نے اقرار کیا آج جب میں نے مدومی تو ایک کو وہاں پہ دیکھا تو مجھے یقین تھا کہ یہ شخص بادشاہ کو جا کے اٹھا دے اور میرے لیے آپ بائیسویں چیپٹر میں جائیں گے ڈیوڈ اس بات سے جا کر so the point is be care what to say and you do because sooner or later some money is going to know کوئی نہ کوئی چاہتے کا نیام نے کیا اس لئے خدا نے بڑی انٹینشنلی چھٹی آج کے بعد یہ ممکن بنا دیا کہ ڈیوڈ اپنی آنکھوں سے دو ایک کو دیکھ سکتے that this man, this victor, this who always joins the winning side. آج کے بعد اور پھر ہم اسے کلوز کریں گے فرام دس پوائنٹ نوب کے بعد سیکنڈ ڈیسٹینیشن کیا لیول بھی کیا ہے دسویں آئے اور داؤد خان اور ساؤل کے پاس سے اسی نے بھاگا اور شاد کے بادشاہ عقیز کے پاس چلا گیا جات میں جانا سو ان کنکلوژن اس دیور کے اس پرٹیکولر فرسٹ جرنی میں یہ فرسٹ انکاؤنٹر میں جو وہ نور میں جاتا ہے تین باتیں اوپر کر ہمارے سامنے آتی ہیں number one he runs please اور آج جب آپ اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرتے ہیں جب اسٹرگلس جب پرابلمس ہمارے ہماری میں آتی ہیں خدا سے کے پاس آئے شریف سے بہتر ہوئے لوگ کی قدرت آج بھی ہمیں شفا دیتی ہے نجات دیتی ہے سیکنڈلی نظر Cuatro. So, number one, when you are suffering and when you are struggling, come to the cross. سلیم کے پاس اور دوسری بات اس نے باپ روٹیاں مانی second thing we have to learn over here is sanctify yourself اپنی تکلیف اپنے آپ کو پاک کریں جانچیں پرکھیں کوئی بری روش تو نہیں ہے سینٹیفائی یور سیلف خدا کے سامنے لائے اپنے آپ کو اور جو بھی کمزوری ویکنس ہماری زندگی میں ہے خدا مانگے اور تیسری چیز کی تلوار اور دوسرے کی تلوار کی گئی اور جو کی تلوار ہے وہ کس ریس میں پلائش کی جاتی ہے خدا خدا کا کلام ہمارے تلوار سے زیادہ تیز ہے بن بن اور گودے گودے کو جدا کر کے The the third thing you, you, you need in your life is get into world. کلام کلام پڑھیں پڑھیں بادل خدا نے آپ اپنے ساتھ رپیٹ کریں صدیق پاکیزگی خدا this is what is going to give you Hallelujah. میں خدا اپنے جناب کے زور رہتا ہوں یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خدا مند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ میرا شخصی نجات دہندہ ہے نے سلیب پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین